نیک نام سلطان قزل ارسلان سل کے پاس ایک زبردست قلعہ تھا جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایسے محفوظ مقام پر واقع تھا کہ خان اس پر دشمن حملہ کرے اس کو سر نہ کر سکتا تھا اس قلعے کے اندر پانی کے چشمے جاری تھے اور سرسبز باغ لہاتے تھے اس میں مقیم لشکر سال ہر سال تک اپنی ضرورتیں خود پوری کر سکتا تھا اور باہر سے کسی امداد کا محتاج نہ تھا سلطان کو اس قلعے پر بڑا ناز تھا ایک دن سلطان کے دربار میں لوگ اس قلعے کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ایک صاحب دل وہاں آ گیا اس نے لوگوں کی باتیں سنی تو ہنس کر کہا بادشاہ سلامت یہ قلعہ مبارک ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی حفاظت کر سکے اس قلعے میں آپ جیسے بہت آئے اور چند دن ٹھہر کر رخصت ہو گئے اس قلعے پر بھروسہ کرنے کی بجائے خدا کے کرم پر بھروسہ کیجیے اینٹ اور پتھر کا قلعہ ایک دن فنا ہو جائے گا ہاں اگر کچھ باقی رہ جائے گا تو وہ آپ کا نیک نام ہوگا لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے اور یاد رکھیے کہ نیک نام ایسا مضبوط قلعہ ہے جو ہمیشہ آپ کے کام آئے گا ہوشیار انسان کے نزدیک دنیا تن کا ہے اور ہر زمانے میں دوسرے کی جگہ ہے حسد کا علاج ایک دفعہ میں ایک سپاہی کے نوخیز فرزند کو دیکھا کہ کمال درجے کا ذہین اور فتین تھا بچپن ہی سے برائی کے اثر اس کی بشانی پر تھے اس کے سر پر ہوشمندی کی وجہ سے برائی کا ستارہ چمک رہا تھا بادشاہ نے اس کی غیر معمولی ذہانت اور فراست کا چرچا سنا تو اس کو اپنے دربار میں ایک علم مرتبے پر فائز کر دیا دوسرے درباری اس سے حسد کرنے لگے اور بادشاہ کی نظروں سے اس کو گرانے کے لیے ایک دن اس پر خیانت کی تحمل لگا دی لیکن جب دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کر سکتا ہے بادشاہ نے سو پوچھا کہ یہ لوگ تم سے ناراض کیوں ہیں نوجوان نے عرض کی کہ جہاں پناہ جب سے یہ غلام آپ کے زیر سائے آیا ہے میں نے ہر شخص کو راضی کر لیا ہے البتہ حسدوں کو میں خوش نہیں کر سکا کیونکہ ان کے دل تو اسی وقت ٹھنڈا ہو سکتا ہے جب حضور مجھے ذلیل کر کے اپنے در سے دھتکار دے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی آدمی کی دل آزاری نہ کروں لیکن حسد کا کیا کروں وہ تو یوں جل رہا ہے اے حسد تو مر جا کہ یہی جلنا کھڑنا تو ایسا ہے کہ اس کی تکلیف سے صرف موت ہی تجھے نجات دلا سکتی ہے آخرت کی فکر کرو ملک روم کا ایک بادشاہ ایک دفعہ دشمنوں کی یورش سے سخت شکست دل اور پریشان ہو گیا اس نے ایک نیک نہاد عالم کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مولانا دشمن نے قلعہ اور شہر کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس نہیں چھوڑی میں نے بہت کوشش کی کہ کھوئے ہوئے علاقے دشمن سے چھین لوں لیکن افسوس کہ میری کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی اب دن رات مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بات میرے فرزند کا کیا حال ہوگا دانا عالم نے برہم ہو کر کہا آپ اپنی فکر کیجئے جو آپ کے بات آئے گا وہ اپنی فکر خود کرے گا آپ اپنی عمر کا بہترین حصہ گزار چکے اب تو آخرت کی فکر کرنے کا وقت ہے ملک و دولت سب فانی ہے ہاں جو نیک نام چھوڑ مرا اس نے ابدی زندگی حاصل کر لی غلہ اٹھاتے وقت تجھے پتہ چل جائے گا کہ بیچ نہ بونا کتنی غفلت ہوتی ہے ظالم ایک ظالم بادشاہ نے ایک پارسا سے پوچھا کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے اس نے جواب دیا تمہارے لیے دوپہر کی نیند تاکہ مخلوق خدا کچھ دیر کے لیے تیرے ظلم سے بچی رہے ایک ظالم کو میں نے دوپہر کے وقت سویا دیکھا میں نے کہا یہ فتنہ ہے اچھا ہے سویا ہوا ہے جس شخص کی نیند اس کے جاگنے سے بہتر ہو ایسے نہنجار کا مر جانا بہتر ہے اجم کا ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا رایت پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا اور بے شمار لوگوں کو قید میں ڈال رکھا تھا ایک دفعہ اس کے بدن پر ایک موزی پھوڑا نکل آیا جو کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتا تھا اس کی تکلیف سے بادشاہ سوکھ کر کانٹا بن گیا ایک درباری نے اس کو بتایا کہ جہاں پناہ اس شہر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں ان کی دعا سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اگر آپ ان سے دعا کرائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور دعا کی درخواست کی انہوں نے بادشاہ کو خشمناک ہو کر کہا کہ اے بادشاہ میری دعا تمہارے لیے کب مفید ہوگی جب کہ بے گناہ لوگ تیرے ہاتھوں قید و بند کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور ان کی بد دعائیں تیرا پیچھا کر رہی ہیں جب تک تو ان مظلوموں پر رحم نہیں کرے گا خدا تجھ پر رحم نہیں کرے گا بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا ایسا اثر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جب سب لوگ رہا ہو گئے تو اللہ کے اس نیک بندے نے برگاہ الہی میں نہایت عاجز سے دعا کی کہ الہی تو نے اس کو نفرمانی میں پکڑا اب اس نے اطاعت اختیار کر لی ہے تو تو بھی اس پر رہیں فرما ابھی ان کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو شفا دے دی اس نے حکم دیا کہ ان کے سر پر ضرور جواہر نچھاور کیے جائیں بزرگ نے ضرور جواہر پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اے بادشاہ مجھے ان کی حجت نہیں ہے ہاں تو پھر ایسے کام نہ کرنا کہ یہ بیماری اوت کر آئے جب ایک بار گرا ہے تو اب قدم چما کر رکھ دوبارہ نہ پھس لے شادی سے سن لے یہ سچی بات ہے ہر کوئی گر کر ہر مرتبہ نہیں اٹھتا دو بھائیوں کی سرگزشت ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے اس نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر کی یہاں تک کہ دونوں ہر قسم کے علوم و فنون میں طاق ہو گئے بادشاہ کا جی دونوں بیٹوں کی طرف سے ٹھنڈا تھا جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ملک کو دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا اور وسیعت کی میرے بچوں میرے بات اتفاق سے رہنا میں نے فساد کی جڑ کاٹ دی ہے دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا علاقہ سنبھال لیا اور حکومت کرنے لگے ایک بھائی نہایت مند سخی اور منصف مزاج تھا اس نے محتاجوں کے لیے لنگر جاری کیے مسافر خانے بنوائے سرکاری محاصل میں رعایت کی اور رفاہ عامہ کے بے شمار کام کیے یہاں تک کہ رعایت نہایت اسودہ حال ہو گئی اپنی خوش تدبیری اور حسن اخلاق کی بدولت وہ ایسا نیک نام اور ہر دل عزیز ہوا کہ نہ صرف اپنی رعایا اور فوج اس پر جان چھڑکتی تھی بلکہ ارد گرد کے ممالک کے لوگ بھی اس کی سلطنت میں شامل ہونے کے ارزومند تھے دوسرا بھائی لالچی اور ظالم نکلا اس نے کاشتکاروں پر لگان بڑھا دیا سامان تجارت پر طرح طرح کے محصول لگا دیے اور روپے جمع کرنے کی دھن میں ریا کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھوڑی ہی مدت میں لوگ اس سے تنگ آ گئے اور ملک سے بھاگنے لگے نہ تجارت کی گرم بزاری رہی نہ کھیتوں میں سبزہ ملک کی ویرانی کے ساتھ بادشاہ کا خزانہ بھی خالی ہو گیا اور نظام حکومت بگڑا بیٹھا یہ حالت دے کر دشمن اس پر چل دوڑے اس کی فوج پہلے سے بد دل تھی مقابلہ کیا کرتی دشمن نے آنن فانن اسے معلوم کر لیا اور اس طرح وہ اپنی بد تدبیری اور ناقبت اندیشی کی وجہ سے ملک اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا ایک بزرگ حجاج بن یوسف سختی کے عہد حکومت میں ایک خدا رسیدہ بزرگ بودات میں وارد ہوئے حجاج نے ان کی دعاؤں کے مقبول ہونے کا چرچہ سنا تو ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ آپ میرے حق میں دعائے خیر کیجئے انہوں نے دعا مانگی کہ الہی اس کو موت دے حجاج نے کہا حضرت یہ آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہی دعا تیرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہتر ہے اے ریا کو ستانے والے تیرے ظلم وجور کا بازار کب تک گرم رہے گا بادشاہ تیرے کس کام آئے گی تیرا مرنا ہی بہتر ہے کہ تو مخلوق کو ستاتا ہے اللہ کے نام ایک حق گو نے کسرا یعنی ایران کے بادشاہ سے کہا کہ اے جمشید کے ملک کے وارث اگر ملک اور دولت دوام حاصل ہوتا تو جمشید کی سلطنت ہمیشہ رہتی اور تو اس کا وارث نہ بنتا اگر قارون کا خزانہ بھی تیرے ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی نہ رہے گا ہاں جو اللہ کے نام پر بخشے گا وہ تو اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہی آخرت میں تیرے کام آئے گا خوبصیرتی ایک بادشاہ کے کئی لڑکے تھے ان میں سے ایک شہزادہ پست قامت اور معمولی شکل و صورت کا تھا اس کے دوسرے بھائی قداور اور وجیح تھے ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے کمرو فرزند کو نفرت اور حقارت سے دیکھا شہزادہ باپ کے رویے کا مطلب سمجھ گیا اس نے کہا ابا جان چھوٹے قد والا شخص عقل مند بلند قامت احمق سے بہتر ہے جو چیز قد و قیمت میں چھوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت میں زیادہ ہو باپ ہنس پڑا اور سلطنت کے عمرہ وزرا نے اس خیال کو پسند کیا البتہ اس کے بھائی اس بات پر بہت رنجیدہ ہوئے اس واقعے کے چند روز بعد ایک طاقتور دشمن نے بچہ پر چڑھائی کر دی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کے لیے پر تو تو سب سے پہلا شخص جو میدان رزم میں آیا وہ وہی پستقت شہزادہ تھا اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو مجھے بھاگتے ہوئے دیکھے میں تو وہ ہوں جس کے سر کو تو خاک اور خون میں لٹلا ہوا پائے گا جو شخص جنگ لاتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے اور جو میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنی فوج کے خون سے کھیلتا ہے یہ شہزادہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے کئی بہادروں کو مار گرایا جب باپ کے پاس واپس آیا تو زمین بوس ہو کر کہا آپ نے جب تک میرے ہنر کو اچھی طرح دیکھ نہ لیا مجھے حقیر جانا سچ تو یہ ہے کہ دبلا پتلا صبح گرفتار گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے نہ کہ موٹا تازہ بیل کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اس کے مقابلے میں بادشاہ کی فوج بہت کم تھی ایک گروہ اپنی کم تعداد کو دیکھ کر جی چھوڑ بیٹھا اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا بہادر شہزادہ ان کے تیور بھم گیا اور اس نے للکار کر کہا اے بہادرو ہمت سے کام لو اور عورتوں کا لباس مت بنو شہزادے کے جوش دلانے پر سواروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مرنے مارنے کا تہیا کر کے دشمن پر بڑے زور کا حملہ کیا دشمن اس حلنا کے الغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا ہوا بادشاہ نے پرت مسرت سے شہزادے کے سر آنکھوں کو چوما گلے سے لگایا اور اس کے بعد اس پر حد مہربان ہو گیا یہاں تک کہ اسے اپنا بلی عہد نامزد کر دیا اس کے بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اس کے کھانے میں زہر ملا دیا شہزادی کی بہن نے کھڑکی سے یہ حرکت دیکھ لی شہزادے نے جو ہی زہر آلود کھانے کا لقمہ اٹھایا اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا شہزادہ متنبع ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا یہ مشکل ہے کہ لے ہنر مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں بادشاہ کو اس واقعی کا علم ہوا تو اس نے حاسد بھائیوں کو طلب کیا اور انہیں مناسب سزا دی پھر ہر ایک کے لیے آس پاس کے علاقوں میں ان کی مرضی کے مطابق حصہ مقرر کر دیا تاکہ فساد کی جڑ کٹ جائے اور جھگڑے کا احتمال نہ رہے کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ دس درویش ایک گردی میں سو سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے چرواہا کہتے ہیں ایران کا بادشاہ دارا ایک دفعہ شکار کھیلتے ہوئے اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اس اسنا میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے دارا سمجھ گیا کہ یہ کوئی دشمن ہے اس نے فوراً تیر کمان میں جوڑ کر اس آدمی کا نشانہ باندھ لیا وہ شخص خوفزدہ ہو کر چلایا کہ جہان پناہ میں ہوں بادشاہ نے کمان ہاتھ سے رکھ دی اور ہنس کر کہنے لگا اے بے وقوف اگر آج فرشتہ غیب تیری مدد نہ کرتا تو تیری موت میں کوئی کثر باقی نہ رہ گئی تھی چرواہے نے ہاتھ جوڑ کر کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امام پاؤں تو کچھ عرض کروں دارا نے کہا کہ ہو کیا کہتے ہو چرواہے نے کہا حضور ساری ریت کے رکھ ہیں یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکے آپ نے مجھے بارہا دربار میں دیکھا اور مجھ سے گوڑوں اور چرگاہ کے حالات دریافت کیے اس وقت حضور کی پابوسی کے لیے آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے مجھے دشمن سمجھ لیا حالانکہ مجھ جیسا غریب چرواہا اپنے گلے کے بے شمار گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہے خدا بند آپ جس گھوڑے کے پیش کرنے کا حکم دیں اس پل بھر میں حاضر کر دوں گا علم پناہ جہاں بانی کی شرط تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہر ماتحت کو پہچانیں کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے میں گھوڑوں کا رکھوالا ہوں آپ رائیت کے رکھوالے ہیں جس طرح میں فہم و فراست سے اپنے ریوڑ کو قائم رکھتا ہوں اسی طرح آپ بھی اپنے گلے کو قائم رکھیے اس سلطنت کے زوال کا خدشہ ہے جہاں بادشاہ کی تدبیر چرواہے سے بھی کم ہو بری فطرت ایک دفعہ عرب میں رہزنوں کے گروہ نے پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ جائے پناہ بنا لی تھی اور وقتاً فوقتاً وہاں سے نکل کر شہروں اور قافلوں پر چھاپے مارتے تھے بادشاہ نے ان پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی بلاخر ایک سورہ رسان کی خبر دینے پر شاہی لشکر نے رہزنوں کے گڑھ پر اس وقت چھاپا مارا جبکہ ایک ڈاکہ سے واپس آ کر انہوں نے ہتھیار کھول دیے تھے اور خوب راحت کے مزے لے رہے تھے شاہی فوج نے تمام ڈاکوؤں کو پاب زنجیر کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا بادشاہ نے سب کو مار ڈالنے کا حکم دیا ان ڈاکوؤں میں ایک سبزہ خط نوجوان بھی شامل تھا ایک وزیر کو اس کی جوانی پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ اس نوجوان نے ابھی دنیا کا سرد و گرم نہیں چکھا اس کی جان بخشی فرمائی جائے بادشاہ کو وزیر کی سفارش ناگوار گزری اس نے برہم ہو کر کہا جس کی بنیاد بری ہو وہ نیکیوں کا اثر قبول نہیں کرتا نہ اہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے وزیر نے عرض کی کہ جہاں پناہ درست فرماتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بچہ ہے اس کی طبیعت میں ابھی بدی نے جل نہیں پکڑی اگر نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو امید ہے ان کا سر قبول کرے گا کچھ دوسرے درباری بھی وزیر کی ہاں میں ہاں ملانے لگے آخر بادشاہ نے ان سب کی سفارش سے مجبور ہو کر بادل نخواستہ اس نوجوان کو چھوڑ دیا وزیر اس لڑکے کو گھر لے گیا اور بڑے ناز و نعمت سے اس کی پرورش کی کئی عالم و فاضل استاد اس کی تعلیم کے لیے مقرر کیے یہاں تک کہ چند سال میں وہ نہایت شائستہ اور مہذب بن گیا ایک مرتبہ وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی لیاقت اور عمدہ اخلاق کا ذکر کیا تو بادشاہ مسکرا دیا اور کہا بھیڑیے کا بچہ آخر میں بھیڑیے ہی بنتا ہے خواہ وہ انسانوں میں پل کر بڑا ہوا ہو اس بات کو دو ہی سال گزرے تھے کہ اس نوجوان نے محلے کے چند اوباشوں سے دوستی کر لی اور اس کی بدفطرتی غوت کر آئی ایک دن وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا اور بے اندازہ دولت سمیٹ کر دوبارہ ڈاکوں میں جا ملا اور اسی رہزنوں کی گھاٹی کو اپنا مسکن بنا دیا بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا برے لوہے سے عمدہ تلوار کوئی کیسے بنا سکتا ہے سکھانے پڑھانے سے کوئی بد اصل انسان نہیں بن سکتا بارش جس کی طبیعت پاکیزہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے باغ میں گلے لالا کھلاتی ہے اور شور زمین میں جھاڑ حق گو درویش ایک درویش نے بادشاہ کے سامنے کوئی سچی بات کہہ دی بادشاہ نے ناراض ہو کر اسے قید کرنے کا حکم دے دیا اس درویش کے ایک دوست نے اسے کہا کہ بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنی مناسب نہ تھی درویش نے جواب دیا کہ حق بات کہنا عبادت ہے میں قید و بند سے نہیں ڈرتا کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ درویش کہتا ہے کہ میری قید و بند تھوڑی دیر کے لیے ہے بادشاہ نے تنزن ہنس کر کہا کہ اسے غلط فہمی ہے اب موت ہی اس کو قید خانے سے چھٹکارا دلائے گی بادشاہ کے غلام نے یہ پیغام درویش کو پہنچایا تو اس نے کہا اے غلام بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے اور دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے درویش کے نزدیک غم اور خوشی کی کوئی اہمیت نہیں اگر تو میری دستگیری کرے تو خوش نہیں ہوں گا اور اگر میرا سر قلم کر دے تو میرے دل میں غم نہ آئے گا اگر آج تیرے پاس لشکر خزانہ اور حکومت ہے اور میں اہلویال سے دور مصیبت میں مبتلا ہوں تو غم نہیں کل جب ہم موت کے دروازے میں داخل ہوں گے تو ایک ہفتے میں دونوں برابر ہو جائیں گے میں بھی کیڑوں کی غذا بن جاؤں گا اور تو بھی اس چند روزہ دولت سے دل نہ لگا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا اس طرح زندگی گزارو کہ لوگ تیرا ذکر بھلائی سے کریں جب تو مرے تو قبر پر لانت نہ بھیجیں تیرا ماتم موت کا وقت بھی شادی ہے اگر تجھے بہتر خاتمہ میسر آئے وسیعت سنا ہے کہ نوشروان عادل نے مرتے وقت اپنے بیٹے حرمز کو وصیت کی کہ اے بیٹے بقائے سلطنت کا راز یہ ہے کہ اپنے آرام پر ریت کے آرام کو ترجیح دے درویشوں کی خدمت کر جہاں تک ہو سکے ریت کا دل زخمی نہ کر اور مخلوق خدا کو نہ ستا کسی پر ظلم نہ کر کاشتکاروں سے رعایت کر اور خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے خدا سے نہ ڈرنے والے دلیر متکبروں سے ہوشیار رہے نیکوں کا راستہ اختیار کر خدا کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے جان لے کہ ریت جڑ ہے اور بادشاہ درخت اور درخت جڑ ہی سے مضبوط بنتا ہے ظالموں کو کھلی چھٹی نہ دے کیونکہ عقل مندوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ چرباہا سویا ہوا ہو اور بھیڑیا بکریوں میں گھسا ہو جو لوگ تیرے وفادار ہیں اگر اس سے کبھی لازش ہو جائے تو درگزر کر ایسے شخص کے ساتھ برائی کرنا انسانیت سے بعید ہے جس کی جانب سے تو نے اکثر نیکی دیکھی ہو جیسا بوگے ویسا کاٹو گے لوگوں کے ستانے والے ایک شخص کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک درویش کے در پر پتھر دے مارا اور وہ بیچارہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا صبر کے گھونٹ پی کر اس وقت تو خاموش ہو گیا لیکن اس پتھر کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھتا تھا ایک عرصے بعد بادشاہ اس سپاہی سے ناراض ہو گیا اور اسے ایک کنویں میں قید کر دیا درویش کو خبر ہوئی تو اس کنویں پر آیا اور قیدی سپاہی کے سر پر وہی پتھر دے مارا اس نے پوچھا تو کون ہے اور یہ پتھر مجھے کیوں مارا ہے درویش نے جواب دیا میں فلاں شخص ہوں اور یہ پتھر وہی ہے جو فلاں کو تو نے میرے سر پر مارا تھا سپاہی نے پوچھا اتنی مدت تک تو کہاں رہا درویش نے جواب دیا میں تیرے مرتبے سے ڈرتا تھا اب میں نے تجھے کنویں میں دیکھا تو بدلہ لینے کے موقع کو غنیمت جانا کیونکہ دناؤں نے کہا ہے کہ جب تو کسی نااہل کو صاحب اختیار دیکھے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ صبر کر اگر پھڑنے والا تیز ناخن نہیں رکھتا تو بروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مول نہ لے جس نے فولادی بازوؤں سے زور آزمائی کی اس نے اپنی نازک کلائی کو تکلیف پہنچائی صبر کر یہاں تک کہ زمانہ اس ظالم کے ہاتھوں کو باندھ دے حقیقی خیر خواہ علاقہ غور میں ایک ظالم بادشاہ تھا وہ لوگوں کے گدے بے گھر میں لیتا تھا ظلم بر ظلم یہ کہ غریب جانوروں کو گاس دانہ نہ ڈالتا تھا البتہ ان سے بربرداری کا کام اس قدر لیتا تھا کہ بیچارے دو ایک روز میں مر جاتے ایک دفعہ بچہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے بادشاہ مجبور ہو کر ایک گاؤں میں اتر پڑا وہاں ایک عجیب ماجرہ دیکھا کہ ایک دیہاتی مضبوط اور توانا گدے کو لٹ مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے خشمناک لہجے میں دیہاتی سے کہا کہ تو اس غریب جانور پر کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا ہے دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا وہ بگڑ کر بولا میاں مسافر اپنی راہ لگ تجھے کیا معلوم کہ میرے اس کام میں کیا مسلحت ہے بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ نہایت ظالم ہے وہ تندرست اور مضبوط گدے غریبوں سے چھین لیتا ہے میں اس گدے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ بیگار میں نہ پکڑا جائے لنگڑے گدے کا میرے پاس رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ بادشاہ کے بوجھ تلے مر جائے بادشاہ کو دیہاتی کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا لیکن مصلیحت اسی میں دیکھی کہ چپ رہے صبح ہوئی تو لشکری تلاش کرتے کرتے گاؤں میں آ پہنچے اور ہر طرف بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد تھا اس نے حکم دیا کہ گستاخ کی گردن اڑائی جائے بیچارے نے جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی لیکن بادشاہ کا دل نہ پسیجا جب یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو دلیر ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور گرج کر کہنے لگا اے بادشاہ موت تو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہتی ہے لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا تیرے ظلم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر ساری ریت کو مار ڈال اگر تجھے میری باتیں نگوار گزری ہیں تو انصاف سے کام لے کر ایسی باتوں کا سبب دور کر دے ایک بے گناہ کو قتل کرنے کی بجائے مخلوق خدا کو ستانا چھوڑ دے تمہارے مظالم سے دنیا رات کو نہیں سوتی معلوم نہیں تجھے نیند کیسے آتی ہے اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر خوش نہ ہو خلق خدا تجھ پر ہر وقت لانت بیچتی رہتی ہے مظلوموں کی آفیریات سے ڈر اور ظلم سے باز آ جا ان تلخ اور تند مگر سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا اسی وقت توبہ کر لی اور اس دیہاتی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کیا بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈھونگرے برسانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے خیر خواہ وہ ہیں جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتے ہیں بزرگ کی نصیحت کسی زمانے میں شیراز پر ایک خاندان کی حکومت رہی ہے اس خاندان کے دوسرے بادشاہ زنگین نے وفات پائی تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا وہ بڑا انصاف پسند اور ریت پرور بادشاہ تھا لوگ اس سے اس قدر خوش تھے کہ رات دن اس کو دعائیں دیتے ایک دن اس نے ایک دل بادشاہ نے ایک روشن ضمیر بزرگ سے کہا کہ میری عمر ضائع ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ تاج و تخت کو لات مار کر کسی گوشے میں جا بیٹھوں اور باقی عمر اللہ کی یاد میں گزار دوں روشن ضمیر بزرگ نے کہا طریقت مخلوق کی خدمت کے سوا کوئی شئی نہیں تسبیح مسلح اور گدی کا نام طریقت نہیں ہے تو اپنی بادشاہت کے تخت باطن میں رکھتے ہیں اسی طرح کے نیچے گدلی چھپائے رکھتے ہیں بدی کا بیچ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ کی قبر پر متقف ہوا کہ عرب کا ایک بادشاہ جس کی بے انصافی کی عام شہرت تھی وہاں آیا اور نماز پڑھ کر دعا مانگی پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا درویشوں میں روحانی طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا سچا معاملہ ہوتا ہے ذرا میری طرف بھی اپنی باطنی توجہ فرمائیے کیونکہ آج کل مجھے ایک سخت دشمن کا خطرہ ہے میں نے اس سے کہا کمزور ریا پر رحم کرنا تو طاقتور دشمن سے تکلیف نہ پہنچے جس شخص نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی توقع رکھی اس نے کوڑ مغزی سے کام لیا اور باطل خیال باندھا خسرو پرویز کو شاہپور کی نصیحت سنا ہے جب خسرو پرویز نے شاہ پور کو وزارت سے برطرف کر دیا تو وہ صبر کر کے اپنے گھر بیٹھ گیا لیکن جب مفلسی سے اس کا حل تباہ ہوا اس نے بادشاہ کی خدمت میں یہ عرضی لکھ کر پیش کی اب بڑھاپے میں مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑ اگر تو قبول کرے تو زندگی بھر کے تجربوں کا نچوڑ تیری خدمت میں پیش کروں اگر تیرے ملک کا کوئی باشندہ فتنہ پردازی کرے تو اس کو ستانے کی بجائے ملک سے نکال دے اور اگر ملک کا کوئی باشندہ غداری پر کمر باندھے تو اس سے اچھی طرح نپٹ اور اسے کسی دوسرے ملک میں بھی پناہ نہ لینے دے امانت دار ایسے آدمی کو بنا جو صرف خدا سے ڈرے اس کا انتخاب بڑی چھان بین کے بات کر کہ سو میں سے ایک بھی امنت دار مشکل سے ملے گا لوگوں کی دستگیری کر اور ان کی امیدوں کو پورا کر کسی ایک امیدوار کا بگڑا ہوا کام بنا دینا ہزار قیدیوں کو رہا کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو ریت کا باپ سمجھ جو اپنی اولاد کو سرزنش کرتا ہے تو اس کے انسو بھی پہنچتا ہے دشمن کا مقابلہ سختی سے کرو ورنہ وہ دلیر ہو جائے گا بہادر خوش خلق اور سخی بنا رہے جب خدا تجھے دے تو مخلوق پر نچھاور کر کار کی بھول کا عذر قبول کر اگر وہ معافی چاہے تو معاف کر دے کسی کو سزا دیتے وقت بڑی احتیاط کر اور اس سے اپنی اصلاح کا موقع دے خوشنودی کے کان سے کسی کی برائی نہ سن وہ شخص کبھی نہیں مرتا جو اپنی یادگار پل تالاب لنگر خانہ اور مسافر خانہ چھوڑ دے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ رہا ہو ہاں وہ جس کا نیک کام باقی رہا ہو